اس میں پہلی قسم المدلس تعریف التدلیس تدلیس کسے کہتے ہیں تدریس سے تدلیسن سے سے المدلس اسم مفعول مفعول من التدلیس تدلیس اس میں کا ہوا مدلس والتدلیس فی بدریس مانوی عن المشتری تدلیس لغت میں کہتے ہیں کسی سامان کے عیب کو چھپا لینا مشتری سے مشتری وہ جو خریدار ہے تو بائع کا بیچنے والے کا مشتری سے اپنے سامان کے عیب کو چھپا لینا وہ اصل تدلیس مشتق من الدلس اور تدلیس کی بھی اصل کیا ہے وہ کس سے مشتق ہے الدلس سے دلس کہتے ہیں ہوا ظلمہ اندھیرے کو او اختلاط الظلام یا کمافل خاموش قاموس کے مطابق اندھیروں کا رل مل جانا ایک اندھیرا نہیں بلکہ کافی سارے اندھیرے جب مل جائیں تو اسے بھی دلس کہتے ہیں یعنی بہت گپ اندھیرا ہو جانا اظلم امرح گویا کہ مدلس جو ہوتا ہے تدلیس کرنے والا لیتاگتی بوجہ اپنے اس چھپانے کے آل الواقف حدیث واقف عال الحدیث جو حدیث سے پر واقفیت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیتا ہے کہ ازلم امرہ کہ وہ اس واقف عال الحدیث کے معاملے کو اور بھی اندھیرے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو جاننا چاہ رہا ہوتا ہے اس تک وہ بات نہیں پہنچتی اور وہ اندھیرے میں رہتے ہوئے حدیث کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے حالانکہ وہ اصل حقیقت یہ نہیں ہوتی بلکہ اس نے تدلیس سے کام لیا ہوتا ہے چنانچہ جو بھی پڑھتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے فسار الحدیث مدلسن بس ایسی حدیث مدلس بن جاتی ہے اصطلاح تحسین الظاہری کہ اسناد کے اندر عیب کو چھپا لینا اور اس کے ظاہر کو خوبصورت بنا کر پیش کر دینا حدیث کے ظاہر کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا سر حقیقت کیا ہے کہ اس کی سند کے اندر جو عائد تھا اس کو چھپا دیا گیا اس کی تعریف شرح تعریف کیسے ایب چھپایا گیا ابھی یہاں پر آ جائے گا یعنی المدلس العیب کہ مدلس جو ہے وہ عیب کو چھپا لیتا ہے کون سے عیب کو فی الاسناد جو کہ اسناد کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ عیب کیا ہے فی الفطار وہ سند سے منقطع ہو جانا ہے سند کا منقطع ہو جانا سند جب آپس میں منقطع ہو جائے آپس میں راوی دو راوی نہ ملیں بیچ میں انقطاع آ جائے یہ عائد ہے فیوس کی شیخہ مدلس کیا کرتا ہے اپنے شیخ کو ثابت کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے اور روایت کر دیتا ہے حدیث کو عن شیخی شیخی اپنے شیخ کے شیخ سے گویا کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے شیخ سے متصل کر دیتا ہے اور بیچ میں اپنے شیخ کو یعنی اپنے استاد کو گرا دیتا ہے وَيَحْتَالُ اور وہ ہیلا کرتا ہے فی اخفائی حاضر اسقاط اس اسقاط کو مخفی رکھنے کے لیے ہیلا بھی کرتا ہے ہیلا کیا کرتا ہے وہ بھی بتا دیں گے وَيُحَسِّنُ ظَاهِرَ الْإِسْنَاد اور اسناد کے ظاہر کی تحسین کرتا ہے اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے بھی اس طریقے سے کہ یو ہی ملز یار پڑ جاتا ہے اس آدمی کو جو و نظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو ظاہر حدیث کو دیکھتا ہے کیا وہ دیکھتا ہے بی نہ اس طور سے دیکھتا ہے کہ یہ حدیث تو متصل ہے لا سخت ہی اس میں تو کوئی سکوت ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہیلا کرتا ہے ہیلا سے کیا مراد ایسے الفاظ بیان کرے گا جس سے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے شیخ کے شیخ سے حدیث سنی ہوئی ہے لیکن وہ الفاظ یعنی گول مول الفاظ ایسے بیان کرے گا انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں کرے گا جس سے معلوم ہوگا کہ بیچ میں جو شیخ گرا ہوا ہے وہ اصل میں کوئی گرا نہیں ہوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا بس مختصر یہ بڑی تفصیل سے آگے بھی سمجھاتے ہیں اقسام و تدلیس لب تدلیس قسمان رئیس یعنی دو بڑی قسمیں ہیں اس میں تدلیس الاسناد و تدلیس الشیوخ ایک ہے اسناد کی تدلیس ایک ہے شیوخ کی تدلیس سب سے پہلے ہم پڑھیں تدلیس الاسناد لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدلیس بتعریفات مختلفة تحقیق کے علماء اہل حدیث نے اس قسم کی تدلیس کے بارے میں مختلف تعریفات کی ہیں وسا اختار و ادقہ اور میں اختیار کرنے لگا ہوں ان تعریفات میں سے سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ دقیق کو فی نظری اپنی نظر کے اندر وہ تعریف الامامین ابی بکر ابی بکر احمد بن عمر عمر البزار و ابی الحسن بن القطان ان دو نے جو تعریفیں بیان کی ہیں میں وہ تعریف بیان کرنے لگا ہوں وہ تعریف ہوا تعریف ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غیر ان یذکر انه سمعه منه غور سے دیکھیے گا الفاظ تھوڑے سے گنجلک ہیں لیکن معنی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا این یروی راوی راوی روایت کرے عن من اس آدمی سے قد سمع منہ جس سے اس نے حدیثوں کا سماع کر رکھا ہے ما یروی کا فائل مفرول اب آ رہا ہے راوی روایت کرتا ہے ما اس حدیث کو لم یسمع منہ جس کو اس نے اس راوی سے تو نہیں سنا لیکن قد سمع منہ اور حدیثیں سن رکھی ہیں من غیر ان یذکر بغیر ذکر کیے اس بات کا کہ انہو سمعہو منہو کہ یہ والی خاص حدیث پرٹیکولر یہ حدیث میں نے اس سے سنی ہے اس کا ذکر وہ نہیں کرتا سمجھ میں آ گئی یا اس کو دوبارہ بیان کروں جی تو گویا کہ راوی روایت کرتا ہے جس شیخ سے اس شیخ سے اس نے اور حدیثیں تو سن رکھی ہیں لیکن یہ پرٹیکلر حدیث نہیں سنی ہوئی لیکن وہ اس کو بھی اس میں شامل کر دیتا ہے اور یہ بیان نہیں کرتا کہ یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے بس وہ ہیرے سے کام لیتا ہے کہ شیخ سنا تو میں نے اس سے ہوا ہے ال تعریف ابھی دوبارہ بھی اس کی تعریف بیان کریں گے اس تعریف کی شرح بیان کر دیں بمانا حاضر تعریفی ان تدلیس الاسنادی اس تعریف کا معنی یہ ہے کہ اسنا کہ اسناد کی تدلیس یہ ہے کہ کہ راوی روایت کرے عن شیخ ایسے شیخ سے قد سمع منہو کہ تحقیق سن رکھی ہے اس نے اس شیخ سے بعض الاحادیث کچھ احادیث هذا الحدیث الذي حدیث <coughs> لیکن یہ والی خاص حدیث جس کی وہ تدلیس کرنے جا رہا ہے لم يسمع منه یہ والی حدیث اس نے اپنے شہر سے نہیں سنی ہوئی بینما سمعه من شیخ آخر عنه انما سمعه سوائے اس کے نہیں کہ یہ والی حدیث تو اس نے سنی ہے من شیخ آخر عنہ ایک دوسرے شیخ سے اس والے شیخ سے یہ والی حدیث نہیں سنی ہوئی فیوس کے تو ذالک الشیخ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جس سے اصل میں یہ حدیث سنی تھی اس شیخ کو ساکت کر دیتا ہے کوئی وجہ ہوگی ضعیف ہوگا وہ شیخ ویر ویہی عن شیخ الاول اور روایت کر دیتا ہے اس حدیث کو شیخ اول کے ساتھ یعنی شیخ کا جو شیخ تھا اس حدیث میں جو شیخ تھا اپنا اس حقیقی شیخ جس سے اس اس نے یہ والی حدیث سنی تھی کے بھی اگلے شیخ سے روایت کر دیتا ہے بلفظ وغیرہ ایسے الفاظ کے ساتھ جو احتمال رکھتے ہیں سما کا اور اس کے غیر کا بھی سما کا بھی احتمال رکھیں گے غیر سما کا بھی احتمال رکھیں گے قال کہا اس نے کہا ہے نا فلا فلا فلاں فلاں نے کہا لیکن کیا اس نے کہا کہ میں نے سنا اس نے کہا سمے سن یہ تو نہیں کہا ہاں اس نے تو کہا یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اس نے تو یہ حدیث بیان کی ہوگی لیکن کس کو بیان کی اور تم نے سنی کہ نہیں سنی یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے او آن جیسے خیر کان کا ویسی کا لفظ کے ساتھ تو ان سے روایت ہے مروی ہے ان سے کیوں لیو انہو سمیا منہو تاکہ یہ وہ وہم ڈال دے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے کے بارے میں کہ <clears throat> کہ انہو اس تحقیق اس نے سمے منہ اس شیخ سے بھی سن رکھا ہے لیکن <clears throat> لیکن لا یسر سر لیکن وہ کبھی بھی تصریح نہیں کرے گا صراحت کے ساتھ نہیں بیان کرے گا کہ بی انہو سمع منہ حاضر حدیث کہ یہ خاص حدیث میں نے اس شیخ سے سنی ہے اس کی کوئی تصریح نہیں کرے گا وضاحت نہیں کرے گا یقول تو چنانچہ وہ کبھی بھی یوں نہیں کہے گا کہ سمعت میں نے سنا او حدثنی یا اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی یوں نہیں کہے کہے گا گا قال عن لا تاکہ وہ یہ اور حدثنی کہہ کر کذاب نہ بنے ثم قد الذي اسقطه واحدا او اكثر پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ راوی جس کو اس نے گرایا تھا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے او اکثر یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب سوال ہوتا ہے کہ ارسال میں بھی تو یہی تھا الفرق بین و بین الارسال الخفی قال ابو الحسن بن قطان بعد ذکره بعد ذکره بتعریف السابقی اپنی سابق تعریف کو بیان کرنے کے بعد ابو الحسن بن قطان کہتے ہیں کہ ولفر کو بین ہوا بین الرسالی ہوا وہ یہ ہے کہ <clears throat> ان الرسال روایت ہو عمن لم یسمع منہ ارسال تو روایت کرنا ہے ایسے شیخ سے کہ جس سے کبھی اس نے سما لیا ہی نہیں ہے کیا ہی نہیں ہے وَإِذَا حُزَالِكَ اور اس کی وضاحت یہ ہے اَنَّ كُلَّ مِنَ الْمُدَلَّسِ مِنَ الْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسِلِ مدلس اور مرسل ان دونوں میں سے ہر ایک ارسال خفی تو کرتا ہے ارسال خفی یروی عن شیخ شیئ کہ روایت کرتا ہے وہ اپنے شیخ سے ایسی چیز کو کہ لم اسمع منہ کہ نہیں سنا ہوتا اس نے اس حدیث کو باللفظ ہاں، نہیں سنا ہوتا اس نے اس حدیث کو لیکن روایت کرتا ہے باللفظ ایسے لفظ کے ساتھ یہ جو بات جا رہا ہے یہ اس کا یہ ملحق ہو رہی یروی کے ساتھ یہ متعلق یروی کے متعلق ہے کہ وہ روایت کرتا ہے اپنے شیخ سے جس سے اس نے نہیں سنا ایسے لفظ کے ساتھ کہ سیما وغیرہ کہ جس کے اندر سیما کا بھی احتمال ہے اور غیر سما کا بھی لیکن المدلس وہ کیا کرتا ہے قد سمع من ذالک شیخ احادیث غیر اللتی دلسہا کہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ سمع من ذالک شیخ احادیث ایسی احادیث اس اس نے شیخ سے سنی ہوتی ہیں جو کہ غیر ہوتی ہیں ان احادیث کا جن کو وہ مدلس بنا رہا ہے جن کے اندر وہ احادیث تدریس کر رہا ہے اس کے علاوہ اس نے دیگر احادیث اس شیخ سے سنی بھی ہوتی ہیں ان المرسل ارسال خفیا لم يسمع من ذالک شیخی ابدا جبکہ جو مرسل ہوتا ہے اس کا ارسال خفی میں یہ کام کرتا ہے کہ لم یسمع اس نے کبھی بھی نہیں سنا ہوتا اس شیخ سے کبھی بھی نہیں سنا ہوتا لل احادیث ولا نہ وہ احادیث جس کا اس نے ارسال کیا ہے نہ اس کے علاوہ اس نے استعمال سرے سے لیا ہی نہیں ہوتا لاکن نہ صرف اس نے کیا کیا ہوتا ہے وہ آدمی اس شیخ کا معاصر ہوتا ہے <coughs> یعنی اس کے زمانے میں اس نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے بس سما نہیں ہوا ہوتا <coughs> میں اخراج الحاکم ہوں بے سند ہی خشرم حاکم نے اپنی سند مثال بتا رہے ہیں تدلیس کی علی بن خشرم کے ساتھ ملاتے ہوئے جو بیان کی حدیث وہ کیا ہے کہتے ہیں لنا ابن مجھے مجھ سے ذکر کیا ابن عیینہ نے اچھا ابن عیینہ نے عن زہری سے اب عن آ گیا نا ابن عن الزہری فقیل له کس نے سوال پوچھ لیا کہ سمے ایسا ہوں الزہری کہ کیا آپ نے زہری سے سنا بھی تھا ابن عیینہ سے سوال ہو گیا فسمیتا ہم انہیں زہری قالا لا انہوں نے کہا کہ نہیں فقالا لا کہا نہیں ولا ممن سمعه من الزہری نہ میں نے ان سے سنا جنہوں نے زہری سے آگے سنا نہ میں نے زہری سے براہ راست اور نہ اس سے جس نے پھر آگے زہری سے سنا یعنی دو بیچ میں واسطے میں نے حضرت کیے ہوئے ہیں اصل سنت کیا ہے حدثنی عبد الرزاقی عن معمر عن الزہری حدیث بیان کی ہے مجھے تو عبد الرزاق نے عبد الرزاق نے معمر سے معمر نے زہری سے لیکن بیچ میں عبد الرزاق کی حذف معمر کی حذف سیدھا براہ زہری ہو گیا ابن عیینہ عیینہ زہری ففی اسقط ابن اس مثال کے اندر ابن ابن عیینہ نے ثابت کر دیا اس نئین دو واسطوں کو و بین زہری جو کہ ان کے اور زہری کے درمیان میں تھے تدریس و تصویہ هذا النوع من التدريس هو في الحقيقة نوع من انواع من أنواع تدريس الإسناد یہ بھی اسناد کی تدریس کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے اور وہ کیا ہے تعریف اس کی کیا ہے ہوا روایت اور راوی عن شیخی ہی کہ راوی روایت کرتا ہے اپنے شیخ سے ثم اسفات راوی ضعیف پھر وہ ایک ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے بین سے قطعینی دو سکہ کے درمیان لقیہ احدہم الاخر ایسے دو سکہ جنہوں نے ایک دوسرے کو ملاقات بھی کر رکھی ہو صورت کیا ہے اس کی اس تاریخ کی ابھی انہوں نے مثال سے سمجھاتے ہیں وصورت ذالکا اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ این یروی حدیثاً این یروی حدیثاً عن شیخ سقطن کہ اس نے ایک روایت حدیث کو روایت کیا ایسے شیخ سے جو کہ سقط تھے اچھا وہ یقون سقطانی نہیں اچھا وزاری کا سکا تو یروی ہے عن ضعیف پھر اس سکا نے روایت کیا اس حدیث کو عن ضعیف ایک ضعیف سے عن سکت پھر اس ضعیف نے پھر دوبارہ سکا سے تو سکا ضعیف سکا یہ چین بنی وہ یقون اور یہ جو دونوں سکا تھے جن کے بیچ میں ایک ضعیف ہے قد لقی احد حمل آخر ان دونوں سکھا نے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر رکھی تھی سیوس کی تو ضعیفہ تو وہ جو راوی ہے وہ کیا کرتا ہے راوی وہ ہوتا ہے جو بہت بیچ ابتدا میں ہوتا ہے یا پہلے دوسرے مقام پر راوی کو یعنی کوئی بھی کرنے والا مدلس چاہے وہ بیچ میں بھی کہیں آ رہا ہے کسی مقام پر بھی لیکن عموماً آخر میں ہوتے ہیں سیوس کے تو ضعیف الدی کی صنعت تو اس نے کیا کیا کہ اس ضعیف کو جو صنعت کے اندر تھا جو دو سفا کے درمیان اس کو گرا دیا فیجعل الاسناد عن شیخی حس ثقتی عن ثقہ اور بنا دیا اسناد کو اس نے اپنے اس شیخ سے جو کہ ثقہ تھا عن ثقہ عن ثقہ عن ثقہ ثانی فی لفظ ایسے لفظ کے ساتھ محتمل جس کے اندر احتمال تھا فیوسب الاسناد کلہ ثقات پس اس نے ساری کی ساری سند کو برابر کر دیا کلہ ثقات کہ <coughs> کہ سب کے سب صفا ہیں <coughs> وحاد نوع من تدلیسی اور تدلیس کی یہ نوع شر انواع تدلیس یہ تدلیس کی سب سے <coughs> جی میرا نا گلا بس یہ ایسے ہی اب پہلے چونکہ سبق پڑھا چکا ہوں تو ایک گھنٹے سے میں زیادہ بول لوں یا آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ تو خود بخود میرے گلے میں خراشیں پڑ جاتی ہیں تو بس یہ ختم ہونے والا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ نور میں نے شر انواع تدلیس یہ یہ جو قسم ہے تدریس کی یہ سب سے زیادہ شر یعنی سب سے زیادہ غلط قسم کی نو ہے <clears throat> جی نہیں جزاک اللہ آسانی کیوں قد لا معروف اس لیے کہ اول جو ہے وہ تو معروف بے تدلیس ہے ہی نہیں واقف اعلی سندا لکھا اور واقف اعلی سند جو ہوتا ہے وہ پاتا ہے یعنی جو بھی سند پڑھتا ہے واقف سنت سے مراد کوئی بھی جب کوئی بھی انسان میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی جب سند پڑھنا شروع کرے گا تو وہ واقف اعلی سند ہو جائے گا تو تو طالب علم یا کوئی بھی جب وہ سند پڑھتا ہے تو پاتا ہے اس کو اسی طرح سے ہی کہ بیچ میں ایک معذوف ہے بعد تصویر کے بعد وہ جب برابری کر دی اس نے بیچ میں اس کو حذف کر دیا تو وہ اس کو اس صنعت کو ویسے ہی پاتا ہے بعد تدلیس جو موجود ہوتی ہے <clears throat> کیا پاتا ہے مطلب وہ یہ ہے کہ قد رواہ عن آخر کہ ایک سکہ نے دوسرے سکہ سے روایت کیا ہے فیحکم چنانچہ جب وہ حدیث کے ظاہر کو دیکھتا ہے تو وہ اس حدیث پر صحت کا حکم لگا دیتا ہے حالانکہ حالیہ ہے کہ فی ہی غرر شدید اس میں تو بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے تو عام آدمی جب پڑھتا ہے سند کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سکھا کی سکھا کے ساتھ اتصال ہے أشهر من كان يفعله هما بقية بن الوليد ایک یہ ہیں قال ابو مسلم احادیث بقیت لیس نقیت بقیہ کی احادیث لیس نقیہ وہ نقیہ نہیں ہے یعنی يعني نکری ہوئی صاف نہیں ہے فکن منها على التقیہ فس تو اس سے تم جو ہے وہ بچتے رہو فکن من ہا ان حادیث کے بارے میں جو کہ ان کی ہیں بقیت بقیت البن ولید کی اعلیٰ تقیہ ان پر تم جو ہے وہ بھروسہ نہ کرو ان سے بچتے رہو اور دوسرے الولید بن المسلم الولید بن مسلم ہیں مثال اس کی کہ ہے تدلیس تسلیہ کی ما رواه ابن ابي حاتم في العلل قال سمعت ابي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن راهوي عن بقیت یہ بقیہ آگئے یہاں پر حدثنی ابو وحب بن الاسدی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیثا لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه کہ نہ تم اس آدمی کے اسلام کی تعریف کرو یہاں تک کہ تم جان لو اس کے اس کی رائے کے گرہ کو یعنی عقیدے اس کے عقیدے کو جان لو یہاں مراد عقیدہ ہے قال ابھی تو میرے والد نے فرمایا حاض الحدیث لہو امر قل من یفہمو اس حدیث کے اندر ایک بات ہے کہ بہت قل من بہت کم ہے وہ لوگ یفہمو جو اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے وہ بات روا حاض الحدیث عبید اللہ ابن عمر کہ اس اس حدیث کو بیان کیا ہے عبید اللہ ابن عمر نے جو کہ صفا ہیں عن اسحاق ابن ابی فروا سے جو کہ ضعیف ہیں اور انہوں نے روایت کی ہے عن نافع جو کہ سکا ہیں پھر نافع نے روایت کی ابن عمر سے وہ تو رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب یہ جو عبید اللہ ابن عمر ہیں کنیت ابو وہب ان کی کنیت تھی ابو وہب اور وہ اسدی تھے قبیلہ اسدی اسد قبیلے کے تھے فکن تو کنایت ان کی ان کا, ان کا جو کنایا تھا اس کو بیان کیا راوی نے یعنی بقیہ نے فکن نہ بقیتو و نصبہ الا بنی اسد اور منسوب کیا اس کو بنی اسد کی طرف اور کیا کہہ دیا عبید اللہ ابن عمر کہنے کی بجائے اب دیکھیے حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ حدثنی ابو وہب بن الاسدی ابو وہب کنیہ تھی اسدی ان کا نسبت تھی تو ابو ابو وہب الاسدی کہہ کر حدیث بیان کر دی اچھا اور بیچ میں سے حضرت کس کو کر دیا جو کہ ضعیف تھے اسحاق بن ابی فروا ون... حتی اذا طرق اسحاق بن ابی فروا لا یفتدا لہو کہ اگر یعنی ونسبہ الى... کئی لا یفتن لہو تاکہ اس بات کا ادراک نہ ہو سکے فتنہ یفتن یعنی جان لینا ان کے عبید اللہ بن عمر کے نام کی بجائے ان کے نام کو بیان کیا ابو اسدی تاکہ ان کی پہچان نہ ہو پائے اذا ادا کا یہاں تک کہ جب انہوں نے اسحاق بن ابی فروا کو کیا یعنی گرا دیا لا افتدا لہو تو کسی کو اس طرف رہنمائی نہ مل سکی کیونکہ ہر ایک نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ عبید اللہ بن عامر ہے اسحاق بن ابی فروا سے مروی کرتے تھے روایت کرتے تھے تو وہ تو ہے نہیں تو کوئی کوئی اور ہی ہے تو اگر ابو اسحاق آگے نہیں بھی آئیں گے اسحاق بن بھی نبی فرما تو کسی کو احساس نہیں ہو پائے گا معلوم نہیں ہو پائے گا یہ اس کی مثال جی تدریس شیوخ یہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو کل پڑھ لیں گے آج اتنا ہی کافی يكفيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته